سفیان نے جبلہ بن سحیم سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص ساتھیوں سے اجازت لیے بغیر دو دو کھجوریں کھائے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو پینتیس